ابو امامہ بن سہل بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے ساتھ زہر کی نماز پڑھی پھر ہم نکلے حتیٰ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو ہم نے انہیں عصر کی نماز پڑھتے پایا میں نے کہا چچا جان یہ کون سی نماز آپ نے پڑھی ہے انہوں نے فرمایا عصر کی اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے جو ہم آپ کے ساتھ پڑھتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ سو دس